مسلسل محنت چل رہی ہے وہ محنت یہ چل رہی ہے میرے بھائیوں کہ امت کے افراد کو مدارس سے کاٹا جائے مدارس سے ان کو متنفع کیا جائے میں دور دور میں اردو اخبار دیکھ رہا تھا انہیں بھی بڑا تعجب ہوا کہ امریکہ میں حکومت نے ایک گروپ بنایا تھنکر گروپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے حالات ہم کیسے موڑ کیا کرنا ہے ہماری جو ملک کی پالیسی ہے اس میں رکاوٹیں کیا ہیں اور اس کو کس طرح دور کرنا ہے یہ اس گروپ کا کام ہے انہوں نے ایک ریکارڈ کی اور صدر امریکہ کو پیش کی اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر پاکستان میں دہشت گردی کو بند کرنا ہے تو ہم لوگوں کا تجزیہ ہی ہے وہ گروپ کے تحت کہ دیوبندی خیال کے دو ہزار جو مدرسے ہیں ان کو کسی نہ کسی صورت سے بند کرنے کی کوشش کی جائے اور ان سارے مدارس کی جڑ جو ہے وہ ہندوستان میں دیوبند ہے یہ لکھا ہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ امریکہ میں بیٹھ کر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ایسے افراد تیار ہو رہے ہیں جو ہماری پالیسیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کیا ہے یوروپ سمجھ رہا ہے امریکہ سمجھ رہا ہے ان لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں ہم جو ایک عالمی نظام بنانا چاہتے ہیں کہ پورے عالم میں ایک ایسا نظام ہو جو ہماری ہی فکر کے مطابق چلے ہماری تہذیب کو وہ اپنائے ہمارے خیالات جو ہیں وہ پورے طرح ان کے اندر آ جائیں اچھا اس کے مقابلے میں یہی لوگ ہیں چٹائیوں پر بیٹھنے والے جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی امریکہ کے غلام نہیں ہیں ہم نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کی ہے اور زندگی کے ہر حال میں چاہے ہمیں مصیبتیں کھانی اٹھانی پڑے چاہے درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھانا پڑے لیکن ہم اپنا نظام جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے یہ آواز لگانے والے صرف یہ علماء ہیں اسی لیے پورا ٹارگیٹ بنا ہوا ہے میں نے اس کو کٹنگ کیا جو اخبار تھا اس کو اور میں نے اس کی دو تین کاپیاں بنائی چار پانچ سال پہلے کی بات ہے اور میں نے یہاں بھیجا جمع علما کے دفتر میں اور ایک دارالعلوم دیوبند میں بھیجا تھا اور میں نے ایک مصرا اس پر لکھا تھا کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں کہاں کہاں نظام چل رہا ہے ایسے موقع پر علماء کرام جتنے ہیں مدرسین ہیں چھوٹے چھوٹے دیہات میں کام کرنے والے یہ علماء ربانی ہیں یعنی جو فرما رہے تھے مولانا کہ حضرت مدنی نے فرمایا کہ یہ علماء ربانی ہیں یہ بات میں نے حضرت نور سے ڈابیل میں سنی حضرت مولانا محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا اور ہم تفریح میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ ہدایت ہدایت پڑھ رہے تھے ڈابیل میں تو حضرت یہ فرمایا تھا کہ یہ مقاطب کے جو علماء ہیں یہ علماء ربانیین ہیں یہ بچوں کی شروع سے تربیت کرتے ہیں ان کی ذہن سازی کرتے ہیں یہ اگر اپنے نظام میں مضبوط رہتے ہیں تو طلبا کو بنا دیتے ہیں یہ گاؤں کے بچوں میں شوق پیدا کر دیتے ہیں عالم بننے کا اور میں نے دیکھا جب ہم ترکیشن میں تھے تو کئی دیہات کے اساتذہ اپنے شاگردوں کو لے کر داخلے کے لیے آتے تھے کوٹھی سے آئے تھے ہماری یوسف صاحب ہتھورن والے اور ان کا مارانا میں نے بڑی محنت سے ان کا ذہن بنایا ہے ان کا ضرور داخلہ کر لیں ختورنے مالی مالیشو اور وہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھے ہم انکار کر انہوں نے کہا مولانا میں نے بہت دن پر محنت کیا تو اس کو ضرور لے لیں خیر میں نے ان کو داخل کیا اور وہ بہترین طلبہ نکلے تھے داؤد کوٹی جو اس وقت ہے ڈسٹرب میں وہ اسی کو لے کر آئے اور بھی دو تھے مالی عبداللہ جیب تھے تو یہ اساتذہ کا کام ہوتا ہے کہ طلبہ کا ذہن کیسے بنایا گا اور یہ واقعی علماء ربانی ہیں حضرت فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو لوگ شروع سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ عالم ربانی کہلاتا ہے من هو العالم الربانی ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون اس آیت کے ذیل میں مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ العالم الربانی الذي يعلم الشغار قبل الكبار الذي يعلم الشغار قبل کے حاضر ہوا آج دو اس لیے آپ جتنے حضرات جب بیٹھے ہوئے ہیں یہ علماء ربانی میں میں صدر سے بہت مچا ہے آپ کے ہاتھوں میں قوم کے نو نہاروں کی زندگی کو موڑنا ہے آپ جس طرح چاہیں گے موڑ سکیں گے اور اس وقت میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا کی لالتوں سے ایک طرف ہو کر آخرت پر نظر کر کے ہم محنت کریں ہر ہر دیہات میں بڑے افسوس کی بات ہے جیسے دیولا گاؤں وہاں پندرہ بیس ہر سال مدرسوں میں ڈالتے تھے کبھی کبھی پچیس میں نے سنا اس کا لے کی ٹائم کسی مدرسے میں نہیں گیا یہ بہت بڑا موڑ ہے بہت بڑی انحراف ہے ہمارے قوم کے ذہنوں میں وہ علم معاش کی طرف راغب ہو گئے ہیں علم معاش کو چھوڑ کر بے علم دو قسم کے ہیں ایک ہے علم معاش اور ایک ہے علم معاش ہمارے نزدیک قیمت تو علم معاش کی اچھا۔ علم معاش والے جاتے ہیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر بنتا ہے کوئی لائر بنتا ہے کوئی کوئی کمپیوٹر کا ماہر بنتا ہے کوئی اکاؤنٹنٹ بنتا ہے کوئی سی اے بنتا ہے بہت پیسے ملتے ہیں ہمیں معلوم ہے اور آج تو حکومت نے یہ کر رکھا ہے کہ پرائمری کے اسکول کے ٹیچروں کی تنخواہ اٹھارہ ہزار بیس ہزار تو صاحب آج یہ سوچیں گے کہ ہم ان کو ماڈل بنائیں گے ان کو چار ہزار روپے تنخواہ ملے گی تین ہزار کہتے بھی کہ یہاں بھرو ضلع کے دیہات میں دو ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی تو یہ کہتے ہیں کہاں اٹھارہ ہزار کہاں دو ہزار آپ سمجھیں قوم کے دماغوں میں جو چینجز آ رہا ہے اس کی وجوہات یہ ہے وہ اقتصادی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں لیکن اس میں معاذ وہ چیز ہے کہ دنیاوی راحتیں چھوڑ کر صرف اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اپنے اللہ کو وقت کرنا ایک بہت بڑی قربانی کی بات ہمارے اکادری نے جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کو تین سو تین سو روپئے کی تنخواہ اس زمانے میں انگریزوں کے نام میں تین سو روپئے بہت بڑی بہت بڑی رقم تھی ان کو تین سو روپئے کی تنخواہ پیش کی گئی انہوں نے کہا صاحب ہمیں یہاں پندرہ روپئے مل رہے ہیں اس میں ہمارا گزرا ہو رہا ہے اگر تین سو ملیں گے تو ہم اس کا حساب کتاب کیسا رہیں گے ہم نہیں آ تھے اس لیے کہ ان کے دلوں میں اخلاص تھا وہ دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے تھے ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زندہ رکھے ان کی تعلیمات کو دنیا میں پہنچا کر دنیا میں رہنے والی انسانیت کو ہم جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائیں ماں کا علم یہ ہے کہ جس میں آخرت کے کامیابی کے گروپ سکھلائے گئے ہیں ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا اس نے بہت پیسہ کمایا اور غلط طریقے سے آج کل تک کما رہا ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی کہتے ہیں آپ کو آپریشن کی ضرورت ابھی پچھلے مہینے میں میں گیا تھا مجھے تکلیف ہے یہاں پیاروں میں تو مجھے کہا آپ کو دو آپریشن کرنے پڑیں گے ایک یہاں گھٹنے میں کرنا پڑے گا ایک کمر میں کرنا پڑے گا اس میں اسکرو لگیں گے اور اتنا آپ کا خرچہ ہے میں نے کچھ سوچیں گے پھر میں گھر آ گیا اور تھوڑا میں بمبئی گیا دیکھ ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس اس کا سارے رپورٹ دے کر گاڑی بالکل بھی نہیں اس عمر میں کہیں اتنے پیسے آپریشن رہتے ہیں یہ کس ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے جو آدمی آئے اس کو ہم سلا دیں اور اس کے پاس سے جتنے بھی ممکن ہو سکے ہم پیسے لے لیکن ہمارا جو علم ہے جو ہم ان مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں وہ علم معاش نہیں یہ علم دنیا کمانے کے لیے ہم سکھلاتے ہی نہیں ہیں ہم تو آخرت کی کامیابی اور دنیا میں بچنے والے جس انسانوں کی آخرت کامیاب ہو جائے بن جائے اس کے لیے ہم نے یہ علم پڑھا ہے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ محنت کرنی ہے کہ ہمارے ہر گاؤں میں ہر علم مساجد جمعہ کی نماز سے پہلے لوگوں کو بتائے کہ علم دین کی کیا قدر ہے ابھی تو یہ حضرات علماء یہاں تشریف لائے ہیں اس پر بات کریں گے میں تو چند منٹ بات کر کے واپس جا رہا ہوں آج ہمارے یہاں دعا ہے اس کی تبدیلی اجتماع ہے پانول علاقے کا تو مولانا ابراہیم اسماعیل ہوئے ہیں مولانا اسماعیل گھوجرا والے کل میں نے ان سے کہا کہ آپ دوران مانے وہاں ہمارے دوست جمع ہو رہے ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں جاؤں گا اور دعا آپ ہی کر لینا یہ ان سے بات چیت کی جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ایک ضروری کام ہے تو پھر میں جلدی نکل آیا اور اس سے پہلے میں آنے والا تھا لیکن مدینہ منورہ سے مولانا یونس سب میرے پاس آیا بھی تو ان کے انتظار میں میں بیٹھا تھا میرے بھائی اور سر میں جب میں تھا تو کڑی کی ایک ٹائر پڑتے تھے کڑی اس نے حفظ سے قرآن کیا اور اس کے بعد آیا میرے پاس دفتر میں ان کا مولانا میں سن نہیں آنا میں تو صرف حفظ کرنے ہی کے لیے آیا تھا اور میرے والد نے اتنی ہی یاد تو میں نے دیکھا کہ بچہ ذہین ہے تو میں نے اس کو بٹھایا میں نے کہا دیکھو اللہ ہوا تم کو یاد ہے کو اس کا مانا یاد ہے تم کو تم تو نہیں میں تو اس کے ترجمہ نہیں جانتا کیا فائدہ ہوا تم کو کل ہو اللہ کا مانا بھی یاد نہیں سور بھاشا کا مانا یاد نہیں ہے جی۔ تو میں نے کہا ایک کام کرو یہ تھوڑا سا پڑھ لو عربی پہلے تک تاکہ تم کو عربی کی تھوڑی سی شدت پیدا ہو جائے تو تم قرآن مجید کے کچھ مانا سمجھنے لگو دیکھو اس کا یہ مانا ہے یہ ہے اللہ تعالی صاحب میں یہ فرما رہے چند باتیں میں نے اب اس کا دل ذرا تو کہا میرے والد صاحب تیار نہیں ہے میں نے کہا آپ کے والد صاحب کو میں خط دیکھتا ہوں میں نے اس کے والد کو ایک خط سے دیکھا آپ کا مطلب ذہین ہے پڑھے ایسا ہے اور آپ اس کو اجازت دیں کہ دو چار سال اور پڑھ لیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اس کو آدمی دوم تک کی اجازت نہیں دی میں نے آدمی سوم تک اس کو پہنچایا میں نے کہا حفظ کی روایت سوم پوری ہو جاتی ہے اردو حفظ تو میں نے کہا تو قاری بھی بن جائے گا حادث کے ساتھ کتنی اچھی بات ہے پڑی جب تیسرا درجہ پورا نے کہا دو چار سال تو باقی رہ گئے اب چھوڑ کر جاتا ہے پھر وہ مجھ سے خط دکھوا رہا ایسے کئی بچوں کو ہم آہستہ آہستہ آہستہ لے گئے ایک پائلم بہت بچہ سنہار ذہین تھا اور اس کی عمر کم تھی دورہ پڑ گیا میں نے دیکھا کہ اتنا چھوٹا بچہ دورہ سے فارغ ہو گیا اس کو آگے پڑھوانا نے کہا کہ تم کو نگر میں جانا ہے اس کا ادبی بھی ذوق اچھا تھا مجھے تو کچھ نہیں کہہ سکا وہ اس کے والد تو کہا کہ مہاراج جمت میں جواب تو اس کے والد صاحب آئے رہا یہ تو کہہ رہا ہے کہ جمت میں کہا جمت میں ضرور جائیے لیکن پہلے اپنا نصاب برا کرے نہیں تو اس کو لے کر آؤ تو وہ لے کر آئے کر کے سر میں نے اس کو بٹھایا میں نے دیکھو تمہاری عمر چھوٹ گئی ہے پڑھنے کی عمر ہے جنگل میں پوری زندگی آپ جا سکو گے لیکن میرا مشورہ مانو جا کر پڑھو نظرے میں دو سال تخصص عربی میں تو وہ نیچے دیکھ کر کچھ جواب نہیں دے رہا تھا تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ تو کچھ بولے یا نہ بولے مولانا جو کہہ رہے ہیں وہی کرنا پڑے گا تو تیار ہو گئے اس کو نزور بھیجا ہم نے تخصص کیا اسی زمانے میں شیخ محمد مزو آئے تو پھر ہم نے ان سے گفتگو کر کے اس کو مزہ مضوارہ بھیجا چار سال مجھے نا مواد شاہد کا نا سب دلش بنایا بلکستان اس وقت وہ امریکہ میں کام کر رہا ہے تو ہائیو اسٹیٹ میں اس نے مجھے کہا مجھے دعوت دے کر بلایا وہاں امریکہ اپنے اپنے گاؤں میں گورنمنٹ یہ کہنے لگا کہ مولانا اگر آپ مجھے وہاں نہ بھیجتے تو آج میں یہاں کام نہیں کر سکتا تھا یہاں عرب لوگ بہت ہیں تو میں ان سے عربی میں بات کرتا ہوں میں نے انگریزی سیکھی میں انگریزی میں گفتگو کرتا ہوں اردو تو جانتا ہے مطالعے کا بھی بہت اچھا شوق ہے اس کا بہترین ہے سنسناٹی گاؤں ایک شہر ہے سنسناٹی اور لیکن اس کے ذہن کو ہم نے موڑنے کی کوشش کی اگر آپ گاؤں میں جو بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں اس میں جو ہونہار بچے ہیں ان کو پہلے سے ذہن بنا ہے کہ علم دین کی کیا وزیرت ہے اس سے آپ کو کیا ملے گا تھا کہ میں کیوں یہ راستہ اختیار کیا اس سے کتنے انسانوں کی زندگی درست ہوتی ہے آپ کسی گاؤں میں بیٹھ جائیں گے کتنا بھی کلم آپ صحیح کرائیں گے اور اس کا کتنا ادر ملے گا حضرت عبد الرحمان سلمی رحمہ اللہ تعالی وہ داری ہیں حضرت سیرنا عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ سمنا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن و عبد الرحمن صمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے سنا آپ حضرت سیدنا عثمان یوں فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہوئے سنا کہ تم نے سب سے بہتر انسان یہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے چالیس سال تک ایک مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہے چالیس سال بہو مسلسل تجلس في المسجد وتعلم الشبيان تمہارے پاس جتنا علم ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا حاج اللہ خالی اس رواج نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے میرے دوستوں سمجھو ایک روایت میں نے خود بیان وہ کہتے ہیں میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ تم سے سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے پھر میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ جا سکتا ہوں بس اللہ یہ عجیب المجاعور یہ ہیں ہمارے اسلاف یہ میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے اور اتنی بڑی تعداد جو یہاں سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہ اگر یہ ٹھان ہے کہ ہمارے بلود ضلع کے ایک ایک گاؤں میں سے ہر سال ہم اتنے بچے نکالیں ظاہر سے گاہر لوگوں کو لوگ تیار کر دیتے ہیں جماعت والے لاجوں میں ہاتھ ڈال کر اور کئی میرے تجربے ہیں کہ اس طرح بچوں کو تیار کر کے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں اور پھر ان کی نگرانی کی جاتی ہے کہ بچہ کیسا پڑھ رہا ہے ایک ایک عالم کا پیدا ہو جانا پورے عالم کے اندر ایک روشنی کے منار کو کھڑے کرنے کے برابر عالم کون ہوتا ہے ہاں؟ جو اپنے آپ کو وقت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وہ تو وسو کے لمبیا ہے العلماء ورسل الأنبياء والأنبياء لم يتركوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم انبياء نے تو نہیں چھوڑے ہیں درہم دینار ہمارا مطمئن نظر دینار دینار ہے ہی نہیں کل ہی میں ایک مجلس میں گفتگو کر رہا تھا کہ دیکھو ہمارے اساتذہ ہیں مل اسماعیل صاحب کے ساتھ ہی ہم بچے بات کر رہے تھے میں نے کہا ہمارے اساتذہ کو تنخواہ کم ملتی ہے لیکن صاف ستھرے کپڑے ہمیشہ پہنتے ہمیشہ پہنتے اور للہ اللہ تعالیٰ ان کو میں بہترین کھلا کے جو پیغام والوں کو نصیب بھی نہیں اور ہم بہترین سے بہترین ماڈلوں میں سفر کرتے ہیں دنیا کی بہترین کمپنی کے ہوائی جہازوں میں ہمارا سفر ہوتا ہے حالانکہ ہمارے جب میں کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ علم کی برکت ہے یہ اساتذہ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا پائے میں نے مجھے داخل میں جب داخل کیا میں بہت چھوٹا تھا دس سات دس ساڑھے دس گیارہ سال کی تو بقرعید کی چھٹی میں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ چل سورج دیکھیں گے تو ادھر پڑے مروڑی مروڑی اسٹیشن پہ تو میں نے جب پہلے مطلب وہ ٹاور دیکھا سورج میں کھڑا ہوا میں کتنی اونچی گھڑیال تھا تو وہ میرے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے گام بڑھیا چال چال یہ ہے ہوں یعنی یہ سورت کا ٹاور اس مجھے بہت بڑا معلوم ہوا کیونکہ میں دیہات میں سے گیا تھا لیکن میں جب کینیڈا کے سی این ٹاور کے اوپر کھڑا رہا تو نیچے جو موٹر ہوتی ہے وہ ماچس کی ڈبی جیسی نظر آتی تو میں سوچنے لگا منٹے یہ وہی بچہ ہے جس کو سورج کا ٹاور بہت اونچا نظر آ رہا <laughs> اور آج جو ہے وہ سی این ٹاور کے اوپر حصے میں جہاں سب چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بھی چھوٹی نظر آتی ہیں اتنا اونچا ہے اسی طرح ڈاؤن تک کے ٹاور پر تو یہ اللہ تعالیٰ نے سلیم کی وجہ سے ہمیں کبھی نہ بھوکا رکھا ہے نہ ہمارے پاس ایسا موقع ہے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں ہمیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی جگہ گئے اور لوگوں نے ہم کو کہا کہ ہمیں یہاں بتا عزت سے لوگ بلاتے ہیں عزت سے لوگ کھلاتے ہیں عزت سے لوگ سفر کراتے ہیں پھر ہم کو کیا چاہیے میرے دوستوں یہ دنیا جو ہے یہ تو چند روزہ ہے اپنے دل میں یہ پھاڑ لو کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اپنے دین کی نسبت سے اپنی زندگی کو گزارنے اور قوموں کو بنانے قوموں کی زندگی بنتی ہے تعلیم کے یاد رکھیے قوموں کی زندگی تعلیم سے بنتی ہے اور تعلیم سے بگڑتی ہے یہ اصول ہے دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ تعلیم ہی کے ذریعے سے قوموں کے ذہن کو بناتی ہیں ان لوگوں نے بڑی بڑی تنخواہیں رکھ کر یہ کوشش کی ہے کہ کچھ لوگ اس تعلیم میں آ جائیں اسی لیے آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس کی اصلاح ہونی چاہیے اس میں فلانا آنا چاہیے فلانا آنا چاہیے یہ چیز آنی چاہیے تعلیم ہی کے ذریعے سے اکبر الہ آباد جی تو بہت ہوشیار آدمی تھے کتنا اچھا شہر تھا یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسوجی کی کتنے بچوں کو قتل کیا بنی اسرائیل کی ذبح کرتا رہا کرتا رہا اکبر کہتے ہیں اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ کالج قائم کر دیتا تھا پوری بنو اسرائیل کی قوم کا یہ یہی کر رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کے ذہن کو دوسری طرف دنیا کی طرف موڑ کر آخرت کی فکر سے قافل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کر عربوں میں انہوں نے یہی کیا میرے بھائیوں عرب نوجوانوں نے یہی بات کی اسی لیے مولانا عالمیہ صاحب نے انیس سو اکاون میں بات کہی تھی مکہ موزمان انیس سو اکاون میں حضرت مولانا نے مکہ معظمہ میں نوجوانوں کی انجمن میں جا کر جو تقریب کی تھی اس کا ایک یہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح العالم العربی والاسلامی اے نوجوانوں سمجھ لو عالم عربی عالم اسلام کی روح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کیا وہ تو کامیاب ہو جائے گا جس نے ان کو چھوڑا یاد رکھو کہ وہ بالکل ذہنی درجے میں آ جائے پھر یہ لوگ ہم کو تم چھلے کی طرف چلائیں گے قوم کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری تہذیب الگ ہے ہمارا سوچنے کا انداز الگ ہے ہمارا کلچر الگ ہے ہم آخرت کے چاہت ہیں ہمارا مرمہ نظر صرف دنیا نہیں ہے چاہے دنیا ہمیں کم ملے لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو کامیاب کرے تو یہ بڑی کامیابی ہے یہ بات مختلف انداز میں جمعہ کے خطبوں میں نجی مجلسوں میں سمجھانے کی ضرورت ہے اور جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کا ذہن بنانا اساتذہ ذہن بنا ہیں اساتذہ کا کام ہے وہ طلبہ کا ذہن بنائے کتنے طلبہ ایسے ہیں کہ تم پڑھنے سے گریز کرتے ہیں ان کو بلا بلا کر سمجھا یہ ہمارے گرنتھال میں مالانا علی علی صاحب تھے کافی والے اللہ ان کے کمروں کو مور سے کیا مٹھاس کے ساتھ اور کتنی محبت کے ساتھ وہ طلبا کو لے کر بیٹھتے رات کو دو دو بجے تک سمجھا کس طرح انہوں نے طلبا کے ذہن کو بنایا یہ اصل میں عالم ربانی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں ایک سورج پیدا کرے اس کے دل میں درد پیدا ہو یہ نہ ہو بھائی ہم صرف تنخواہ کے لیے تین چار گھنٹے کے لیے بیٹھیں نہیں وہ چوبیس گھنٹے فکر کرے کہ میرے گاؤں میں تین بچوں کے اندر اچھی صلاحیت ہے کہ جو اچھے عالم بن سکتے ہیں جن کو ہم مدرسے میں بھیج سکتے ہیں جو آگے چل کر امت کے رہنما کے خالی بن سکتے ہیں یہ بچے ہیرے ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیے ہیں اس کی تلاش کرنا یہ ہمارا کام ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے کو بہت بہت بڑی خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں این یہاں پہ لائے ہیں اور ان شاء اللہ امید ہے کہ آپ کا فکر لے کر جائیں گے جمعہ کے دن مسجد میں اس کا ذہن بنائیں اور یہ جو رخ ہمارے خاص ہے ہمارے بھرو ضلع میں یہ رخ نہیں تھا کہ گاؤں کے گاؤں میں اتنے کم ہو جائیں ہمارے بچے مدارس کا رخ نہ کریں اس کو فکر لے کر چلنا ہے یہ فکر لے کر چلیں میرے دوستوں اگر ہمارے دل میں فکر ہے اور پھر دعا ہے دو چیز ہے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہمیشہ ایک تو یہ ہے کہ پورے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقاصد کی خاطر محنت کرواتے تھے اور رات کو اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے تھے دعا اور دعوت جب تک یہ دو ساتھ میں جلدی کام میں تو ہر موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ ہر موقع پر وزر کے موقع پر بھی سخت حالات میں بھی آپ حضیرہ میں تشریف لے گئے تھے تمبو میں اور آپ نے دونوں پاس پڑھ کے فرمائی اے اللہ یہ مختصر سی جماعت لے کر میں آیا ہوں اگر یہ ہلاک ہو جائے گی تو پھر اس زمین کرنے والا بول کے اللہ تعالیٰ اس جو سوچ تھا رسول اللہ اللہ کے بارے میں آپ نے سماج کی میں پڑا ہوگا دائم الفکر اور الحبانی سوال میں امام تین جی جو سمال ہے اس میں آپ ہمیشہ فکر کرتے تھے کس طرح امت کو نکالیں فکر کی پتوالات کی گمراہیوں سے اور ہمیشہ آپ کو ایک قسم کا خوش رہتا تھا کہ لیے آپ نے فرمایا کہ جیسے پتنگے جا رہے ہیں وہ آگ میں اس طرح میں بھی تمہارا دامن کھینچ کھینچ کے تم کو لگتا یہ علماء کو یہی ہے کہ لوگوں کے دامن پکڑ پکڑ کر ان کو جنت کے طرف لانا ہے جو دین کی طرف یہ ہمارے سب کی ڈیوٹی ہے میرے بھائی اگر ہم اس شکر میں لگ گئے اللہ تعالیٰ ہمارے دن میں سوچ پیدا کر دے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اب میں تو کوئی وعدہ کہنے کا قابل بھی نہیں ہوں حضرت علماء اکرام نے آپ تشریف فرما ہے اور آپ کو میں تو حضرت کے حکمت پر یہاں پہنچ گیا تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ